عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گواہ رہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیاسی یہ حدیث صحیح ہے